اللهم صل على سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس ایک مبارک یا اللہ اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ہمارے بزرگ بھائی ہمارے اکابرین بڑی محبت سے تشریف لائے یا اللہ سب کے ایک قدم کو خوشیوں سے مالا مال فرما سب کو دنیا آخت کی ہر خوشی نصیب فرما یا اللہ یا اللہ اجتماع میں جتنے بھی شرکا ہیں سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان کے گھروں کو خیر و برکت سے مالا مال فرما ان کے بچوں کو بیٹوں کو بیٹیوں کو سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی نصیب فرما یا اللہ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک سال اولاد نصیب فرما جو مقروض ہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کے نیک مقاصد میں برکر نصیب فرما سب کی نیک حاجات اپنے فر سے پوری فرما یا اللہ یا اللہ ہر قسم کے شروع و فتن سے معفو فرما یا اللہ تمام مجاہدین کی قربانیوں کو قبول فرما تبلی جماعت والوں کو قبول فرما یا اللہ آپ کے دین کی سر بلندی کے لیے اشاعت کے لیے جتنی بھی نیک کوششیں ہو رہی ہیں سب کو یا اللہ قبول فرما یا اللہ یا اللہ آپ کے پیارے حبیم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ناموس عظمت کے تحفظ کے سلسلے میں یا اللہ ان تمام نیک کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ناموس صحابہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے صحابہ ان کے عزم کے تحفظ کے لیے جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرمان یا اللہ یا اللہ شام میں مصر میں افغانستان میں جہاں جہاں یا اللہ مسلمان پریشان یا اللہ اور مظلوم سب کی مدد فرما تمام مجاہدین کی قربانیوں کو قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت اللہ